اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسا پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے